اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو